وہ اپنی ذات کے اپنے آپ کی بھلائی کے لیے چلتا ہے ومن دول فن نما دلو علیہ اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوتا ہے وما انا علیکم بے وکیل ہم تم پر کوئی دروگا مقرر نہیں ہو رہے ہوئے ہمارا کوئی اپنا مقصد نہیں تھا جس کے لیے ہم نے تمہیں وہ خاص راستے پہ چلانا تھا کہ تم نہیں چلتے تو ہم تمہیں مار مار کے ادھر چلائیں تمہارے اپنے بھلے کی بات تھی اپنا بھلا تم نہیں چاہتے ہو تو ہم مجبور تو تمہیں اس کے اوپر نہیں کرتے اس سے بھی آپ نے دیکھی ہے کہ خدا کا جو حکم ہے جو ہدایت ہے جو صحیح راستے ہیں اس پہ چلنے سے کوئی خدا کا کام نہیں سنورتا انسان کی اپنی ذات سنورتی ہے اس کا اپنا ہی بھلا اس کے اندر ہوتا ہے اور آگے چلیے سورہ عالم کبوت میں ہے کہ من جاہدا فنما یوجاہد و لینر سے ہی جو بھی جد و جہد کرتا ہے جو بھی ہمارے ہمارے ہدایت کے مطابق ہماری ڈائریکشن کے مطابق جد و جہد کرتا ہے پینما یوجاہد النفتے ہی وہ اپنی ذات کے سنوارنے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے اور اگلے الفاظ نے تو بات واضح کر دی کہ ان اللہ لغنی عن العالمین خدا تو تمام کائناتوں سے مستغنی واقعہ ہوا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرانا چاہتا تم سے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنے کام کرائے جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے خدا تو اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کو کائنات کا وجود ہی نہیں تھا اس کے پروگرام اس وقت بھی اس سرگرد میں عمل چلے جا رہے تھے جب کوئی بھی موجود نہیں تھا تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی پروگرام کی تکمیل کے لیے انسانوں سے کہتا ہے کہ تم یہ کرو اور تم وہ کرو یہ نہیں ہے وہ جو کہتا ہے تو ایک ایک مشفق حبیب کی طرح مسلح کی طرح ناسح کی طرح انسانوں کے بھلے کے لیے یہ کہتا ہے انہی کے فائدے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو تمہاری ذات سنور جائے گی تمہاری زندگی حسین تر ہو جائے گی کیا بات کہہ گیا کہنے والا عزیزہ نمان بات تو شعر تو فارسی کا ہے لیکن بڑا ہی جامع شعر ہے وہ کہتا ہے کہ حقائط قد آ یار دل دل نواز کنم اس یار دل نواز کے قد کی میں باتیں کر رہا ہوں قد اس لیے کہا ہے کہ آگے بات آئے گی اس میں شیریت ہے حقائط قد آ یار دل نواز کنم بئی بہانا مگر عمر خود دراز کو نہ یہ کچھ اس کے قد کی تعریف اس کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ اس بہانے سے میں خود اپنی عمر کو دراز کر رہا ہوں اپنی درازی عمر کے لیے میں اس کی یہ تعریفیں یا اس کا ذکر یا اس کی داستان کر رہا ہوں تو یہ جو خدا کا ذکر خدا کی داستان بیان کرنا ہے یہ جو جسے ہم خدا کی عبادت خدا کے احکام کی عطایت کہتے ہیں تو یہ تو وہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کو نم کی بات ہے عزیزہ نے مانی یہ شیر ہے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق کے دید نکھر گیا تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق کے دید نکھر گیا تیری ذو فشانی حسن نے میری حیرتوں کو سجا دیا پہلے تو کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات بظاہر سجدہ خدا کے لیے کرتا ہے لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس سے دنیا بھر کی غلامیوں سے معدومیوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے ایک سجدے سے کیا ہوتا ہے کیا اور نے کہا ہے کہ تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں اس کے سنگے در کے اوپر اگر پیشانی کو رکھا جاتا ہے تو اس میں نہ اس سنگ در کا کوئی مقصد ہے نہ اس کے مالک کا کوئی فائدہ ہے اس سے تو میری پیشانیوں میں میری جبین نیاز کے اندر ہزاروں عرش جھلکنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کی ذات عزیزان من آہستہ آہستہ حد بشریت صفات خداوندی کا آئینہ مانتی چلی جاتی ہے الگ اگر غلط مفہوم نہ اس کا لے لیں آپ چھوٹے پیمانے پر یہ انسان خود خدا کا ایک نمونہ بنتا چلا جاتا ہے حد بشریت اسی کا کچھ سنورتا ہے خدا کا کچھ نہیں سنورتا اس میں اور یہ جو پھر انسان کو وہ بار بار ہدایتیں دیتا ہے تاکید کرتا ہے اگر وہ غلط چلتا ہے تو کہتا ہے یا حسرتا او میرے بندے تو نے کیا کر لیا اپنے ہاتھ کس قدر ہمدر سے ہے وہ خود چاہتا ہے کہ انسان کس طرح اس طرح بن جائے ایسا بن جائے اس مقصد پہ پورا اترے اس کالم میں وہ ڈھل جائے وہ چاہتا خود ہے کیا کہہ گیا ہے وہ اصغر کا شعر ہے اس کا کہ شعائے مہر خود بے تاب ہے جذب تمنا سے شعائے مہر خود بے تاب ہے جذب تمنا سے حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی یہ تو وہ خود چاہتی ہے شعائے مہر کہ یہ قطرہ آپ کہ اس کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو وہ خاک میں زمین پہ گر جائے گا خاک میں مل جائے گا چاہتے ہیں ہم یہ کہ اس کو اس قدر سے شاہ پر جبرائیل نصیب ہو جائے کہ یہ اوپر بلندیوں پہ اٹھتا ہوا چلا ہے اور ہماری جلوہ گاہ جمال کے اندر آ کر اپنی ذات میں اور حسن پیدا کرتا چلا جائے وہ میں یشکر فن نما یشکر نفس ہی سورہ لغمان ہی میں آگے ہے یا بنیا لا تو شرک بلّا ان شرک کا لظلم عظیم اے میرے بیٹے خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یاد رکھو شرک ظلم عظیم ہے ظلم عظیم میں نے شاید پہلے بتایا ہے کسی درس میں کہ عربی زبان میں ظلم کے معنی ہوتے ہیں جس مقام پر کسی کو ہونا چاہیے اس کا اس مقام پر نہ ہونا تو کہا یہ ہے کہ شرک ایک ایسا ظلم ہے جس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا دیکھیے عزیزہ نے من دونوں طرف سے کس طرح سے وہ شہر جس مقام پہ ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں رہتی شرک کے معنی ہے خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک کرنا خواہ انسان کے اپنے جذبات کیوں نہ کسی اور کو شریک کرنا یوں ہی آپ نے کسی اور کو وہ مقام دے دیا جو مقام خداوندی ہے تو خدا واحد اپنے مقام پہ نہ رہا اس سے نیچے گر گیا یعنی اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی آ گیا خدا کی خصوصیت تو یہ ہے کہ کل ہو اللہ ہو عہد وہ منفرد ہے اپنے مقام میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور جو ہی آپ نے اس کے ساتھ ایک اور شریک کیا خدا اپنے مقام پہ نہ رہا اور دوسری طرف عزیزہ نے مان انسان کا شرف اس میں ہے کہ وہ دنیا میں پہلی چیز تو یہ کہ کائنات کی کسی قوت کے سامنے نہ جھکے اس لیے کہ کائنات کو تو اس کے لیے تابع تسخیر کیا گیا ہے مسخر کیا گیا ہے یہ مسجود ملائق ہے یہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے چاہیے اگر کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھک گیا تو اس کا وہ مقام نہ رہا جو ہونا چاہیے اور اگر آگے بڑھا اور کسی انسان کے سامنے جھک گیا تو پھر بھی مساوات انسانیت کے مقام سے گر گیا تو شرک میں نہ خدا اپنے مقام پہ رہا نہ انسان اپنے مقام پہ رہا اور انسان تو اس شرک میں ایسی ذلتوں اور پستیوں میں گرتا ہے کیا کہا اقبال نے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ دن ختم ہوا قصہ تو انسان ہی رہتا اس کے پاس اس لیے یہ جو عبادت ہے خدا کی عبودیت ہے خدا کی اس کے قوانین کی اطاعت ہے تو عزیزہ نے مان یہ عطایت انسان کی اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے ہے اس میں نشو و نما پیدا کرنے کے لیے ہے اس کے حسن کو نکھارنے کے لیے ہے خدا کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا اب ایک قدم آگے بڑھیے میں نے کہا تھا کہ شرک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان خود اپنے جذبات کا محکوم بن کر رہ جائے اپنی بے محابہ بے زمام خواہشات کی عطایت کرنے لگ جائے اسی سے خدا کے قوانین کی سرکشی ہوتی ہے اور اسی سرکشی کی جو کیفیت ہے اسے قرآن نے شیطان کہہ کر پکارا ہے میں آگے چل کر قصہ آدم میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ابلیس اور شیطان یہ باہر خارج میں کوئی ہستیاں نہیں ہیں یہ انسان ہی اپنی کیفیت کا نام ہے تو یہاں شیطان کا لفظ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے اپنے جذبات جب اخبار خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں تو اسے قرآن شیطان کہہ کر پکارتا ہے قرآن کریم میں ہے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان آپ دیکھیے یہاں اے نو انسانی کیا ہم نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم نے شیطان کی عبودی اختیار نہیں کرنا اگر اس عبودیت عبادت کے معنی پرستش لیے جائیں تو یہاں بات ہی کوئی نہیں بنتی شیطان کی تو پرستش کوئی نہیں کرتا تو یہ شیطان خود انسان کے سرکش جذبات ہیں کہا گیا تھا تم سے یہ کہ کائنات کی قوتوں کے سامنے نہیں جھکنا اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جھکنا اور یہ کہ خود اپنے سرکش جذبات کے سامنے بھی نہیں جھکنا انہیں اقدار خدا بندی کے ساحلوں کے اندر رکھنا اسی کا نام ہے کہا یہ گیا تھا اللہ تعبد الشیطان ان کی عبودیت اختیار نہ کرنا بدو نی صرف میری محکومیت اختیار کرنا حاضہ سرات مستقیم یہ ہے سرات مستقیم آگے چل کے آتا ہے نا یہی سورہ فاتحہ میں سرات المستقیم آپ نے دیکھا کیا معنی ہے اس کے اپنے سرکش جذبات کے ابھی تباہ نہ کرنا انہیں بھی ہمارے قوانین کے تابع رکھنا یہ ہے مانے کہ شیطان کی عبودیت اختیار نہ کرنا و انے بدودی صرف میری معصومیت اختیار کرنا تم مستقیم قرآن کریم نے ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی ہے اور وہ ہے تاحود کی اور تاود کے معنی ہے ہر وہ قوت جو خدا سے سرکشی اختیار کرے انسان کی اپنی ذات یا کوئی اور دوسرے انسان یعنی جہاں بھی کوئی قانون کوئی نظام کوئی حکومت خود انسان کی اپنی ذات خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کرے گی تو اسے قرآن تاوت کہہ کر پکارتا ہے ان تصریحات سے آپ نے سمجھ لیا عزیزہ نے مان کہ خدا کی عبادت کے معنی ہے اس کی معقومیت اختیار کرنا اپنے ہر معاملات کے فیصلے اس سے لینا اور اس سے لینے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب سے لینا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ مل لم یا حکم بے ماں اللہ کا کا ہم الفاصقون ہم الظالمون ہم کا سورہ معاہدہ کی یہ آیتیں ہیں بیالیس تینتالیس چوالیس کہ جو بھی خدا کی کتاب کے سوا کہیں اور سے فیصلے لیتا ہے جو بھی اس کے مطابق حکومت کام نہیں کرتا یہی لوگ ہیں جن کو فاسق کہا جاتا ہے ظالم کہا جاتا ہے حتیٰ کہ کافر کہا جاتا ہے تو اصل چیز ہے اپنے معاملات کے فیصلے کہاں سے لیے جائیں کس قانون کی ہدایت کی جائے یہ ہے جو خدا کی ابودیت یا بدیت کے معنی ہیں اب دیکھیے وہ اس کے مقابلے میں دوسری بات کیا کہتا ہے ابھی ابھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو تاوت یا سرکش جذبات یا سرکش قوتیں ہیں ان سے کہا تھا قرآن نے کہ ان سے اجتناب برتنا ان کے تابع نہ ہو جانا کہا کہ الم ترا الزین یز انزل ان آمنزلہ وما انزل من قابلک کہا کیا تم نے ان لوگوں کی حالت میں بھی غور کیا ہے کہ بزان خیز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب الحمد مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے اس سے پہلی کتابوں پہ ایمان لائے ہم تو بالکل صاحب ایمان ہیں کہا کیا ان لوگوں کی حالت پہ تم نے غور کیا کہ بذان خیش اپنے دل میں یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اس فریب نفس میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں اور کیفیت ان کی یہ ہے کہ این یت این یت اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خداوندی قوتوں سے جا کر کرائیں حکومت ان کی قبول کریں معقومیت ان کی اختیار کریں قوانین ان کے لائیں ان کے تابع اپنے معاملات کو طے کریں دیکھا عزیزہ نے من عبادت کے مقابلے میں قرآن نے بات کیسے واضح کر دی وقت عمرو این یکف بہی حالانکہ تم سے کہا گیا تھا کہ ان قوتوں سے سرکشی برتو اور محکومیت صرف خدا کی اختیار کر ان مقامات سے عزیزہ نے مانا آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک عبد مومن کہتا ہے کنا بدو ہم صرف تیری معقومیت اختیار کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں عزیزہ نے من بہت بڑا نعرہ انقلاب ہے یہ یہ وہی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی صاحب ایک پدار نہیں سوائے خدا کے یہ تو ایک حقیقت کا اظہار اور اعلان ہوا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ کہنا بدو ہم عمل بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی قانون کی اور کسی اور کی معقومیت ہم اختیار نہیں کرتے ہم عمل یہی کرتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزت اب اس کے بعد آپ سوچیے گیان من کہ اس یا کا کو یعنی سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور اس رکت ہر رکت میں ہم یہ کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں باوضو مسجد میں کھڑے ہو کر منہ طرف قبلہ شریف کے جسے کہتے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو کر نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ ایا کا نا ہم تیرے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہیں کرتے کسی کی عطایت نہیں کرتے صرف تیری عطایت کرتے یہ اعلان کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہوئے منہ طرف قبلہ شریف خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد عمل ہمارا کیا ہے عزیز تمام فیصلے ہم غیر اللہ کے کرتے ہیں نہ نظام خدا کے قانون کا نہ حکومت خدا کے قانون کی نہ عدایت خدا کے قانون کی عجیب چیز ہے عزیز آنے اور اس کے باوجود عیا کا نام دو کتنا بڑا فریب ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں خدا تو کہتا ہے کہ سمجھتے یہ ہے کہ یو خادعون اللہ ولزین امن ہم اس طرح سے خدا کو اور مسلمان جماعت مومنین کو فریب دے دیتے ہیں وما ماں ہوں نا اللہ علیہ سے یہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں خدا کو کیا فریب دینے لیکن جیسا میں نے عرض کیا زیرا من خود فریبی اس میں ہے کہ وہ جو دین کے نظام کے شاعر ارکان محسوس طور پر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پروگرام تھا اس کو اسی طرح سے قائم رکھا جاتا ہے مذہب کے اندر عقیم الصلاد نماز پڑھو نماز کی رکتیں نماز کا رکو قیام رکوع سجود یہ سارا کچھ اسی طرح سے قائم رکھا جاتا ہے سیام ہے روزہ ہے اسی طرح سے بات یہ ہے کہ کس وقت تک کھانا چاہیے دن بھر یہ کرو شام کو پھر افطار کرو پھر یہ کرو وہ اسی طرح سے مراسم ادا کیے جاتے ہیں حج بھی ایک بہت بڑا اجتماع رہ گیا ہے وہ بھی ایک رسم ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جتنی تھیں یہ دین کے نظام کے اہم رکن تھے یہ اس مشین کے اہم پرزے تھے وہ نہ نظام ہے باقی نہ وہ مشین باقی ہے نہ وہ پروگرام باقی ہے ان چیزوں کو ہم اس شکل میں قائم رکھ رکھ کر فریب دے لیتے ہیں اپنے آپ کو بھی کہ ہم دین کے نظام پہ چل رہے ہیں وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں فوج میں ایک سپاہی جو ہے اس کے لیے ایک پروگرام مقرر کیا جاتا ہے اس کے لیے قاعدے مقرر کیے جاتے ہیں ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں ان قواعد و ضوابط کی جزیات تک کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک سپاہی اپنے بوٹ کے تسمے کس طرح سے بند کرتا ہے اپنی پیٹی کس مقام پر لگاتا ہے اپنے بٹن کس طرح مقام بند کرتا ہے بندوق کو اٹھاتا کیسے ہے قدم کیسے اٹھاتا ہے چلتا کیسے ہے رکتا کیسے ہے یہ سب کچھ اس سے کرایا جاتا ہے اگر وہ ذرا بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے قانون شکنی کہا جاتا ہے اس کی اسے سزا ملتی ہے اس کی پابندی کی اتنی اہمیت ہے فوج کے اندر پوری زندگی بھر اس کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ چیز مقصود بذات ذات نہیں ہوتی ان تمام قواعد اور ضوابط کی پابندیوں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کل کو اگر اسے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے مملکت اور ملک کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں نکل کر جان بھی دینی پڑے تو وہ بے محابہ جان دیتے مقصد یہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ ساری جزیات اس کے لیے طے کی جاتی ہیں متعین کی جاتی ہیں پابندی کرائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی اسے ہو سکتا ہے کہ ساری عمر یہ موقع آئے ہی نہیں اس کی زندگی میں اس کے باوجود اس کو پابندی ساری عمر کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ یہ اس غائط اور اس مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے مقصود بھی ذات نہیں ہے لیکن اگر نہ کوئی مملکت رہے نہ اس کی فوج رہے نہ اس کے ہتھیار رہے لیکن ایک سپاہی اپنی وردی دے کے اپنے گھر آ جائے اور وہ ہر روز صبح اٹھ کے اسی طرح سے وردی پہنے بوٹ کے تسمے کسے بٹن بند کرے بندوق تو نہیں ہے اس کی بجائے ایک ڈنڈا ہی لے لے اور اسے لے کے گاؤں کی گلی میں لیفٹ رائٹ کرتا رہے وہی فورٹی فائیو منٹس کی جو پی ٹی تھی وہ یہاں کرتا رہے التظام کرتا رہے باقاعدہ کرتا رہے سوچی ہے ریزا نے من کیا یہ اس غائد کو پورا کر رہا ہے جس کے لیے فوج کے سپاہی کی حیثیت سے اس سے یہ کچھ کرایا جاتا تھا وہاں یہ کچھ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا یہاں یہ کچھ اس نے مقصود مزاج سمجھ لیا ہے بس یہ فرق ہے نظم کے اندر جو دین کے نظام کے ارکان وغیرہ قائم رکھے جاتے ہیں اور ان کی پابندی کرائی جاتی ہے وہ ان مراسم کی پابندی کرائی جاتی ہے جس کا غائد اور مقصد سامنے نہیں ہوتا لیکن جب وہ نظام قائم ہوتا ہے تو یہی ارکان ہوں گے یہی سنات ہوگی یہی زکات ہوگی یہی سیام ہوگا یہی الحج ہوگا لیکن یہ ایک ایک نظام کے پروگرام کے اجزاء ہوں گے یہ مقصود ذات نہیں ہوگا یہ ایک جماعت کو ایک فرد کو اس کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو نما سے ایک پوری جماعت کو اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کر کے اس کے اندر اخلاق ہنسنا پیدا کر کے انہیں اقدار کا پابند بنا کر بلند مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے تو ایا کا ناب کے معنی تعبید تعبیر کا لفظ کو سامنے رکھیے کہ ایک وحشی جانور کو سدھایا جاتا ہے تاکہ وہ قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے اور صلاحیتوں کو استعمال بھی اپنے مقصد کے لیے نہیں لائے بلکہ جو مقصد اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے وہ اس سرگیوں کو بند لائے اچھا سیدھا گھوڑا بھی اگر آپ نے ٹانگے میں جوت دیا ہے اور آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف اور وہ سرکش ہو کر چل پڑتا ہے الٹی طرف ماڈل ٹاؤن کی طرف تو یہ بھی اس کا سدھانا اس کی صلاحیتوں کا نشو و نما پانا یہ بھی اس عائد کو پورا نہیں کرتا نصب العین جو اس کا سامنے رکھا گیا ہے منزل جو اس کے سامنے رکھی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا یہ ہے عزیزان من عبادت سے مفہوم یہ ہے خدا کا عبد ہونا اور یہ ہے مقصد اس اعلان کا کہ ایا کا نابدو ہم تیرے سوا کسی اور فائدے قانون کی پابندی نہیں کرتے یہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا پہلا ٹکڑا ہمارے سامنے ابھی آیا ہے عیا کا نابدو کا اور اگلا ٹکڑا ہے وہ عیا کا نستعین یہ بات اس سے اور آگے لے جاتی ہے ہمیں یہ موضوع بہت گہرا بھی ہے بہت وسیع بھی ہے اس لیے ہم اسے اگلے درس پر اٹھا رکھتے ہیں ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم شکریہ